سفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے سالم بن ابل جعد نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان و اسباب پر ایک صاحب مقرر تھے جن کا نام کرکرہ تھا ان کا انتقال ہو گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم میں گیا پھر صحابہ انہیں دیکھنے گئے تو ایک عبا جسے خیانت کر کے انہوں نے چھپا لیا تھا ان کے یہاں ملی ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ محمد بن سلام نے ابن آئینہ سے نقل کیا اور کہا یہ لفظ کر کرا بفتح کاف ہے اور اسی طرح منقول ہے صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار چوہتر